للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلام علام اللہ نبی آباد والا علیہ و اصحاب الزین اوفاہدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء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 قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نا پارا سورہ انفال کی ایک ایت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ان تتق اللہ اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ یج اللہ کم فرقانہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا حق و باطل کے مابین فرق کرنے کی بصیرت عطا کرے گا و یوکفر عن کم اور تقوی کے برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وہ یک اور تمہاری مغفرت کر دے گا واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی عظیم فضل والا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے اس کو امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے آپ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یا معیز یا معاذ واللہ لحبو کا یا معاذ واللہ لحبو کا اے معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا معاذ انصاری صحابی ہیں ان کی خصوصیات میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو قبا مسجد میں امام مقرر کیا تھا دوسری خصوصیت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ جن چند صحابہ کرام کو آپ نے اپنی زندگی میں حکومتی عہدہ عطا کیا تھا ان میں سے ایک معاذ ابن جبل ہیں جن کو یمن کا گورنر بنایا تھا یہ انصاری صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا ہاتھ پکڑا ہوا ہے معاذ کا اور فرما رہے ہیں کہ اے معاذ اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے اگلی بات کیا فرمائی کہ اے معاذ یہ جو میں جملے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ان جملوں کو فرض نماز کے بعد پڑھنا نہ بھولنا ان جملوں کو یاد کر لیں ہر فرض نماز کے بعد لازمی ان جملوں کو پڑھا کریں وہ کیا جملے ہیں یہ جملے ہیں اللہ اعلیٰ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت تین جملے ہیں اے اللہ میری مدد فرما آپ کا ذکر کروں آپ نے ذکر کرنے پر میری مدد فرما وہ شکر کا اے اللہ اپنا شکر کرنے پر میری مدد فرما وہ حسن عبادت اے اللہ اچھی عبادت کرنے پر میری مدد فرما مدد سے مراد ہے توفیق عطا فرما شرع صدر عطا فرما عبادت پر دل لگ جائے یہ ہے مدد کہ نیکی بجا لانا بھی اللہ کی مدد اور توفیق سے ہے قرآن مجید کی آیت ہے وما من حسنۃً فمن اللہ وماصاب کا من سی فمن نفسق ما کا من حسنۃً فمن اللہ جو بھی آپ کو اچھا کام کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے فمن اللہ تو یہ اللہ کی عطا ہے اللہ کا انعام ہے اللہ آپ سے راضی ہے اس لیے اس نے آپ کو نیکی پر توفیق عطا کر دی ہے من اطن فمن نفسك اور جو بھی چھوٹا یا بڑا گناہ ہو جائے یا کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے تو فمن نفسک وہ آپ اپنے نفس کی وجہ سے ہے اپنے عمال بد کی وجہ سے ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے جو کوئی پریشانی مصیبت یا اور کسی غلط کام کی طرف چلا گیا ہے تو نفس کی شرارت ہے اور اگر نیکی کا کوئی کام بجا لایا ہے تو فمن اللہ یہ اللہ کی عطا ہے تو ہم ذکر کر رہے تھے اللہ کے ولیوں کا ان میں سے آج ارادہ ہے مولانا جلال الدین سیوتی رحم اللہ تعالیٰ کی جن کی تفسیر جلالین ہے تو جو ایت کریمہ تلاوت کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ان اللہ اگر تم متقی بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اللہ سے ڈرنا کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو ماننا ہے اس کی اتباع کرنی ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے روکنا یہ ہے تقوی اسی کو متقی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس تقوے کے نتیجے میں تمہیں تین انعام عطا کرے گا یجالم فرقانہ تمہیں فرقان عطا کرے گا تم اللہ سے ڈرنے والے بنو گناہوں سے بچو نیکیاں بجا لاؤ تو تمہیں فرقان عطا کرے گا فرقان ایک بصیرت کا نام ہے ایک کیفیت کا نام ہے ایک ملکے کا نام ہے کہ ایسی صلاحیت تقوی کے نتیجے میں اللہ آپ کو عطا کرے گا کہ آپ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے لگ جائیں گے اور یہ جو بصیرت ہے تقوی کی نتیجے میں نصیب ہوگی تو جو شخص بھی نیک ہو اس میں عالم ہونا ضروری نہیں ہے جو بھی نیک اللہ والا ہے اس کو اللہ یہ صلاحیت عطا کرے گا سن دو سو ہجری میں یعنی دوسری ہجری میں ایک بزرگ تھے اللہ والے عالم نہیں تھے اور عمر بن عبدالعزیز نے جو احادیث کیا ایک لجنا قائم کی تھی احادیث کو جمع کرنے کے بارے میں یہ عموی خلیفہ ہیں کوئی کہاں سے حدیث ملتی تھی کوئی کہاں سے ملتی تھی تو راویوں کے اوپر جرح ہوتی تھی اس کے راوی ضعیف ہیں نیک ہیں پریزگار ہیں کیسے ہیں یہ حدیث درجے کے اعتبار سے مشہور ہے متواتر ہے ضعیف ہے خبر واحد ہے کیا ہے تو پھر وہ علماء کی مجلس جو ہے وہ بیٹھتی تھی محدثین کی تو احادیث پڑھی جاتی تھی دوسرے علماء غلطی نکالتے تھے بھائی اس میں فلاں راوی جو ہے جو آپ فلانا نام لے رہے ہیں یہ نہیں ہے فلاں راوی ہے یہ وغیرہ وہ بزرگ جو میں نے بتایا بڑے اللہ والے تھے اور عالم نہیں تھے وہ درمیان میں بیٹھتے تھے ان علماء کے علماء تو اپنی ظاہری تحقیق کے لحاظ سے حدیث کے اوپر جرا کرتے تھے کہ حدیث صحیح ہے غلط ہے مشہور ہے متواتر ہے موضوع ہے گھڑی ہوئی ہے جس طرح ہے یہ بزرگ جو ہیں عالم نہیں تھے یہ حدیث سنتے تھے اور حدیث سننے کے بعد پھر یہ سر اوپر کر کے فرما دیتے تھے ٹھیک ہے حدیث ٹھیک ہے اور بعض دفعہ کوئی شخص حدیث پڑھتے تو یہ فرما دیتے کہ اس میں کوئی کلام ہے یہ اس طرح الفاظ نہیں ہے لوگوں نے پوچھا کہ آپ عالم نہیں ہیں آپ نے حدیث پڑھی نہیں ہے اور آپ یہ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں اچھا ان بزرگوں کے فیصلے پر علماء پھر تحقیق مزید کرتے تو ایسا ہی ہوتا جیسے اس بزرگ نے فرمایا تھا کہ یہ ٹھیک ہے اور اس میں کچھ کلام ہے ان سے پوچھا کہ آپ عالم نہیں ہیں اور آپ کیسے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی شخص حدیث پڑھتا ہے تو میرے سامنے وہ حدیث جب صحیح ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے تو میرے سامنے ایک روشنی آتی ہے اور جب وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی تو روشنی نہیں آتی یہ ہے بات دوستو یا ان تتق اللہ اگر تم متقی بن جاؤ اور آسان سا نسخہ ہے گناہوں سے بچو جو گناہ ہے چند چیزیں تو گناہ ہیں ان سے بچنا تو آسان ہے باقی سب حلال ہے گناہوں سے بچو امال صالحہ بجا لاؤ یہ ہے تقوا یجعلکم فرقانا اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کرے گا بصیرت عطا کرے گا صلاحیت عطا کرے گا حق کو باطل کے درمیان فرق کر سکو گے یہ روحانی بصیرت ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور تقوی کے نتیجے میں اللہ تمہاری غلطیوں کو گناہوں کو معاف کر دے گا وہ لَكُمْ اور مغفرت کر دے گا ذُو الفضل الْعَظِيمِ اللہ عظیم فضل والا ہے یہ فضل عظیم فضل ہے کہ جس کو تقوی کی زندگی عطا ہو گئی اور گناہ ختم ہو گئے گناہ معاف ہو گئے شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ طواف کر رہے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ گلستان میں واقع لکھتے ہیں کہ شیخ صاحب دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے یا اللہ میرے گناہوں کو مٹا دے یا اللہ میرے گناہوں کو لکیر پھیر دے مٹا دے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت اور بھی دعائیں مانگے نا صرف گناہوں کو مٹا دیں گناہوں کو ختم کر دیں گناہوں کو معاف کر دیں امالے وہ جو منکر نکیر نے امال نامے میں گناہ لکھے ہیں ان پر لکیر لگا دیں مٹا دیں یہی دعا آپ کرتے ہیں اور دعا نہیں کرتے ہیں تو فرمایا کہ دوستو جب گناہ مٹ گئے تو پھر سب کچھ نصیب ہو گیا یا پھر لکم ضنو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ عظیم فضل والا ہے یہی فضل عظیم ہے نا یہی فضل عظیم ہے کہ اس نے نیکی کی توفیق بخشی گناہوں سے بچنے کی ہمت عطا کی امال صالحہ بجا لانے کی ہمت عطا کی تو یہ فضل عظیم ہے گناہ معاف ہو گئے اب یہ تو اندازہ تب ہوگا نا جب تھوڑا سا یہ سفر ختم ہوگا اور اگلا سفر شروع ہوتا ہے تو پھر فضل عظیم کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کا یہ کتنا فضل ہے کہ اس نے مجھے نیکی کی توفیق بخشی اور گناہوں سے بچتا تو بات کر رہا ہوں علماء دین اور اولیاء اظام رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہ شیخ احمد رفائی رحمہ اللہ تعالیٰ جب حج پہ تھے جو بات ہم نے گزشتہ جمعہ پہ کی ہے تو مولانا جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تعالی یہ اس حج میں شیخ عبد القادر جلانی مولانا جلال الدین سیوتی اور بڑے بڑے محدثین شیخ احمد رفائی کے ساتھ تھے جنہوں نے ان کی اس کرامت کا ذکر کیا ہے مولانا جلال الدین سیوتی جن کا نام عبد الرحمن بن محمد ہے بن محمد کمال الدین ان کا لقب ہے جلال الدین کنیت ہے ابو الفضل عرف ہے عرف ہے ابن القتب کتابوں کا بندہ بہت مطالعہ کیا انہوں نے کتابوں کا اور بہت کتابیں لکھی ہیں اور ہم بتائیں گے بات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ جلال الدین سیوتی کو خواب میں لقب دیا تھا شیخ الحدیث کا پھر لوگ ان کو شیخ الحدیث کہتے تھے بڑی بڑی مشہور کتابیں کہ جن کے پڑھے بغیر عالم دین عالم نہیں کہلا سکتا مفتی شریعت مفتی نہیں کہلا سکتا جب تک کہ مولانا جلال الدین سیوتی کی کتابیں نہ پڑھ لیں مفتی کے لیے لازم ہے کتاب الاشبا مولانا جلال الدین سیوتی کی ہے اور درس نظامی میں تفسیر جلالین مولانا جلال الدین سیوتی اور مولانا جلال الدین محلی کی کتاب ہے جو لازمی ہے عالم دین عالم نہیں جب تک کہ مولانا کی اس کتاب کو نہ پڑھ لیں اور در منصور یہ عالم دین کے لیے لازمی ہے اس کتاب کا مطالعہ کرنا مزید یہ کہ آپ کی کتاب اتنی شہر آفاق ہوئی قرآن کے موضوع پر جو آپ نے کتاب لکھی اس کا ترجمہ مولانا تقی عثمانی صاحب مدس الحم نے کیا علوم القرآن کے نام سے الاتقان فی علوم القرآن یہ مولانا جلال الدین سیوتی کی کتاب ہے اور تاریخ الخلفاء جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلیفہ مستقفی باللہ قائم کائم اللہ زمانے تک ہیں یہ مولانا صاحب سن آٹھ سو انچاس ہجری میں پیدا ہوئے اس تک مولانا نے تمام خلفاء اور اس کے ساتھ جو تاریخ کی بات ملتی تھی ایک مسلم مصدق باہ والا تاریخ لکھی کئی جلدوں میں ہے تاریخ الخلفاء یہ مصر کے علاقے میں پیدا ہوئی ہے سن آٹھ سو انچاس ہجری میں اور مصر میں ہی وفات ہوئی ہے نو سو گیارہ ہجری میں یہ مولانا جلال الدین سیوتی یہ قرآن مجید کے پہلے پندرہ پارے کی تفسیر لکھنے والے ہیں اور ایک اور مولانا صاحب ہیں جو ان سے ایک سو سال پہلے گزرے ہیں بس ان سے پہلے ہیں ان کی پیدائش کے وقت ان کی تقریباً پیدائش ان کی پیدائش کے بعد پانچ سات سال بعد وہ فوت ہو گئے تھے وہ مولانا جلال الدین محلی ہیں وہ بھی مصر کے ہیں انہوں نے قرآن مجید کے پندرہ آخری پاروں کی تفسیر لکھی ہے پھر فوت ہو گئے اور یہ یہ بعد میں جب آئے بھی مصر کے ہیں تو انہوں نے پہلے پندرہ پاروں کی تفسیر لکھی ہے اتفاق سے مشہور یہ یہ زیادہ ہوئی لیکن ابتدا ان کی ہے مولانا جلال الدین محلی کی وہ آٹھ سو چونسٹھ ہجری میں وفات پا رہے ہیں مصر میں آٹھ سو چونسٹھ میں اور یہ آٹھ سو انچاس ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں چند سال کی معاصرت ہے استادی شاگردی نہیں ہے لیکن جس ترتیب پر مولانا جلال الدین محلی نے تفسیر لکھی تھی آخری پندرہ پاروں کی اسی طرز پر مولانا جلال الدین سیوتی نے پہلے پندرہ پاروں کی تفسیر لکھی اور آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کتاب کے لکھنے والے دو ہیں جیسے کہ تفسیر عثمانی جو مشہور ہے تفسیر عثمانی اس کی تفسیر کچھ پاروں کی شیخ العین محمود الحسن رحم اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے مالٹا کی جیل میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ساتھ تھے لیکن زندگی نے وفا نہیں کی اور شیخ الہند محمود الحسن دنیا سے چلے گئے تو اسی نہج پر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے پھر تفسیر عثمانی کو پورا کیا ہے اور بہت جامع مان تفسیر ہے جو تقریباً دنیا کی چودہ زبانوں میں جس کا ترجمہ ہوا اور ہر جگہ میں یہ تفسیر پہنچی ہے یہ دنیا کی پہلی تفسیر ہے جو اردو زبان کے اندر لکھی گئی ہے بہت مقبول ہوئی اور اسی لحاظ سے ان کو پھر شیخ الاسلام کا وہ شیخ الہند تھے جنہوں نے تفسیر شروع کی جنہوں نے مکمل کی شیخ الاسلام کا لقب پایا پھر انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے جنہوں نے کراچی کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا وہ اس لیے لہرایا تھا کہ جو پچھلے جمعے کو بات کر رہا ہوں کہ ادھر اسلامی قانون نافذ ہوگا انہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی اور زندگی نے وفا نہیں کی چند جلدوں کے بعد فوت ہو گئے بیماری کے زمانے میں لکھا کہ جو اسی طرز پر مسلم شریف کی شرح کو مکمل کرے گا تو میرا لقب اس کو دے دیا جائے جو شیخ الاسلام کا لقب علماء نے مجھے دیا تھا وہ اس کو دے دیا جائے چنانچہ اس سعادت کو حاصل کرنے والے استاد محترم مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدس الحم ہیں جنہوں نے مسلم شریف کی شرح عربی زبان میں شیخ الاسلام کے طرز کے اوپر لکھی تو میں بتا رہا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں تفسیر جلالین یعنی دو جلال ہیں ایک جلال الدین محلی ہیں جنہوں نے آخری پندرہ پاروں کی تفسیر لکھی اور ایک جلال الدین سیوتی ہیں جنہوں نے پہلے پندرہ پاروں کی تفسیر لکھی ہے یہ جلال الدین سیوتی سن آٹھ سو انچاس ہجری میں دنیا میں آ رہے ہیں اور آٹھ سو چونسٹھ ہجری میں تقریباً تمام علوم دین سے یہ فراغت حاصل کرتے ہیں اپنی کتاب حسن المحاظرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے سات علوم میں کمال عطا کیا تھا ایک تفسیر میں نمبر دو حدیث میں نمبر تین فقہ میں نمبر چار تاریخ میں نمبر پانچ علم معانی میں اور علم بدی میں چھ اور سات علم معانی بدی اسی کی تیسری قسم ہے وہ بھی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس علم کا بھی تعلق ہے ان سات علموں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مہارت عطا کی تھی سن آٹھ سو چونسٹھ ہجری میں تمام علوم سے یہ فراغت حاصل کرتے ہیں درس و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں اور سب سے پہلی کتاب جو انہوں نے لکھی وہ الشبا ہے جو مفتی کے لیے لازم ہے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور سب سے پہلی کتاب ہے علماء نے دوستو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں جس پر با حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی اور ان کی کتابوں کو آپس میں اگر تقسیم کیے جائے تو یومیہ بارہ صفحے بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت سارے علماء کی کتابیں ہیں جو زندگی تھوڑی معلوم ہوتی ہے اور ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں جو بندہ جتنا نیک ہوتا ہے دوستو اس کے وقت میں اللہ برکت عطا کر دیتا ہے علماء تصوف نے لکھا ہے کہ وقت کی مثال ربڑ کی طرح ہے اور چھوڑو گے تو تھوڑا سا ہے تھوڑی سی ہو جاتی ہے اور کھینچو تو لمبی ہو جاتی ہے جو لوگ اس وقت کو کام میں لاتے ہیں تو وقت میں برکت عطا ہو جاتی ہے اور وقت میں برکت نیکی سے آتی ہے پریزگاری سے آتی ہے ٹائم ٹیبل سے آتی ہے پانچ سو کتب مولانا جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تعالی نے لکھی ہیں جو ایک ایک کتاب کئی کئی جلدوں میں ہے جو ان کی زندگی پر تقسیم کیے جائیں اور آپ تو سمجھ نہیں آتے ہیں اللہ نے وقت میں اتنی برکت عطا کی آٹھ سو چونسٹھ میں یہ درس و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں آٹھ سو اکہتر میں ان کو فتویٰ دینے کی اجازت علماء حکومت اور بڑے بڑے اہل علم کی طرف سے ملتی ہے اور آٹھ سو بہتر ہجری میں ان کو بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابیں پڑھانے کی اجازت دی جاتی ہے یعنی شیخ الحدیث یہ تقریباً چالیس سال تک تو درس و تدریس میں مصروف رہے اس دوران حج کے سفر ہوتے رہے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا اتنا حافظہ ہے آپ کو حوالہ یاد ہوتا ہے صفحے یاد ہوتے ہیں کتابیں یاد ہوتی ہیں یہ اتنا حافظہ اللہ نے آپ کو کیسے عطا کیا ہے تو بتاتے ہیں کہ میں جب حج پہ گیا تو احادیث میں آتا ہے کہ آب زمزم پی کر جو بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں میں نے جب بھی آب زمزم زمزم والا پانی نوش کیا اور جو اس کی دعا ہے وہ پڑی اس کے بعد میں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ حدیث میں مجھے حافظ ابن حجر العسقلانی جیسا ملکہ صلاحیت اور مہارت اور حافظہ عطا کر اور فقہ میں علامہ بالقینی رحمہ اللہ تعالی جیسی صلاحیت اور مہارت عطا کر یہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی حافظ ابن حجر رحم اللہ تعالیٰ اتنے حافظے والے تھے دوستوں کہ ایک کتاب ایک ہی دفعہ پڑھنی پڑتی تھی بس پھر صدیوں با دارالعلوم دو بند میں اللہ نے ایسا حافظے والا عالم دین اسلامی دنیا کو عطا کیا ہے جس کو دنیا مولانا انور شاہ کاشمیری رحم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دار العلوم بند کی بہت بڑی لائبریری ہے بہت بڑی آپ کے استاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ اتفاق سے اتفاق سے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن اگر اتفاق سے دارالعلوم دو بند کی ریبلیری کو آگ لگ گئی اور کتابیں ضائع ہو گئی تو انور شاہ کشمیری موجود ہے ہم دوبارہ ساری کتابیں لکھ لیں گے یہ تھا انور شاہ صاحب بھی صرف ایک ہی مرتبہ کتاب کا مطالعہ کرتے تھے اور پھر دوبارہ اس کتاب کے مطالعے کی ضرورت پیش نہیں دوستو انسان کے اس وجودی نظام میں دو چیزیں کار فرما ہے ایک ذہن جو سر کے اندر ہوتا ہے دماغ اور ایک قوت حافظہ دماغ ہر کسی کا ہے استعمال کا طریقہ اپنا اپنا ہے کوئی یکسوئی سے استعمال کرتا ہے کوئی دوسرے کام بھی کرتا رہتا ہے کوئی سبق بھی پڑھتا ہے ساتھ میچ بھی دیکھتا ہے ہاں وہ دفتر کا کام بھی کرتا ہے تو آؤٹ کتنے ہو گئے تو کیا دفتر کا کام ہوگا اور کیا یکسوئی جب نہیں ہوگی تو وہ دماغ کام صحیح نہیں کرتا یہ سب کو عطا ہے دماغ سب کو عطا ہے استعمال کی کیفیت طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے کوئی زیادہ کام لے لیتے کوئی دے. لیکن اس کے مقابلے میں جو حافظہ ہے چیز کا یاد رہنا اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے پرہیزگاری کے ساتھ ہے نیکی کے ساتھ ہے مشہور بات ہے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اپنے استاد کے پاس جا کے شکایت کرتے ہیں کہ حضرت حافظہ کمزور ہے کوئی نسخہ بتا دیں شکو تو سو حفظی فاوسانی الا ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یوتا لعاصی امام شافی اپنے استاد محدث زمانہ حضرت وقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں فرمایا شکوتو الى وقی سوء حفظی فاوسانی لا ترک المعاصی نور اللہ امام وقت حضرت امام شافی رحم اللہ تعالی اپنے استاد وکی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں استاد محترم بات یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہے حافظہ کمزور ہے استاد محترم نے جواب دیا شافی ماسی کو چھوڑ دو گناہوں کو چھوڑ دولت عطا کرے گا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَاهِ اس لیے کہ علم ربانی علم ربانی یہ اللہ کا نور ہے وَنُورُ اللَّهِ لَا یوتا لِعَاسِ اللہ اپنا نور گناہگار کو عطا نہیں کرتا یہ امام شافی ہیں وقت کے بڑے امام ہیں اور حفظ حافظے کی یہ مسلمان تو چودہ سال نماز پڑی ہے اور اب سٹھ کا ہو گیا ابھی تک کنود کنودی یاد نہیں ہوتی اور فکر بھی نہیں پیدا ہوئی کہ کیوں نہیں یاد ہوتی کیوں نہیں یاد ہوتی حافظہ اس کا تعلق اللہ کی عطا سے ہے تقوی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور دماغ سب کو ہے استعمال کی صلاحیت استعمال کا طریقہ لوگ توجہ سے سبق نہیں پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں وہ بھول جاتا ہے یہ آخری عمر میں علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں یکسوئی میں آ جاتے ہیں لوگوں کی اسلام تصوف میں یہ سلسلے میں شازلی ہیں شیخ ابو الحسن شازلی رحمہ اللہ تعالیٰ حزب البہر والے اتفاق سے مصر کے ہیں یہ اس سلسلے کے ہیں اور شافی المسلک ہیں ابو بوسا عشری کے ساتھ شجر نصب ملتا ہے اور آخری زمانے میں یکسوئی میں آتے ہیں خلوت نشینی میں آتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں لوگوں کی اصلاح اپنی اصلاح کی فکر میں مصروف ہو گئے اور ساتھیوں کو وسیحت کرتے ہیں کہ سب کچھ اللہ عطا کرتا ہے تقوی کی زندگی میں آنے سے متقی بن جاؤ گناہوں کو چھوڑو اطاعت میں آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اتباع میں بات ماننے میں آؤ گناہوں کو چھوڑو متقی بن جاؤ اللہ سب کچھ عطا کر دے گا فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین رفیق ہم نشیں سب سے بہترین رفیق ساتھی ہم نشین انسان کا وہ خوف خدا ہے اس نشین کو اپنے پاس سے کبھی نہ دور ہونے دینا جب خوف خدا نصیب ہو جائے دوستو تو پھر ہر جگہ میں یہ شخص متقی ہوگا لوگوں کے سامنے بھی خلوت میں بھی اور جہاں یہ گناہ کر سکتا ہے وہاں بھی نہیں کر رہا کہ اللہ کا اس کو خوف حاصل ہے مجھے کہیں ڈس نہ جائیں اندھیرے بجلیوں کے یہ ڈر رہا ہے یہ دنیا اندھیرا ہے دوستو بظاہر منقش ہے مجھے کہیں ڈس نہ جائیں اندھیرے بجلیوں کے جو دلوں کو جگمگا دے وہی روشنی عطا کر خوف خدا یہ سب سے اونچا ہم نشین ہے اور یہ آتا ہے تقوی کی زندگی میں اور فرمایا جس نے تقوی اختیار کر لیا تمام مسائل اس کے خواہ دنیاوی ہوں ہو خواہ اخروی ہو سب اللہ تعالی حل فرما دیتے ہیں سب اللہ تعالی حل فرما حدیث میں آتا ہے کوئی شخص دین کی خدمت میں مصروف ہے دین کی خدمت میں مصروف ہے پڑھنے پڑھانے میں اس کو اپنے لیے زیادہ دعائیں کرنے کا ٹائم نہیں ملتا قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ساری ضرورتیں اس کی پوری کر دوں گا یہ دین کا کام کر رہا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے دوستو ایسا ہی ہوتا ہے اب ظاہر ہے اس شعبے میں کوئی داخل ہو تو اس کو اندازہ ہوگا کیسے ہوتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ واللہ ذو الفضل العظیم ایمان والو متقی بن جاؤ اگر تم متقی بن گئے تو تمہیں اللہ وہ صلاحیت وہ مقام وہ ملکہ عطا کرے گا جو حق و باطل کے مابین فرق کرنے لگ جاؤ گے اور تمہاری سیاحت کو مٹا دے گا تمہیں اپنا محبوب بنائے گا تمہاری مغفرت کر کرے گا اس لیے کہ وہ بڑا فضل والا ہے ذوالفضل العظیم سب سے اونچی دولت تو یہ مل گئی کہ اللہ نے گناہ معاف کر دیے تقوی کی زندگی میں آخرت بن گئی اور جس کی دوستو آخرت بن جاتی ہے تو یاد رکھنا اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے انعام بعد میں ملتا ہے جن کو انعام مل رہا ہوتا ہے پہلے سے ان کے لیے نشستیں بھی خاص کر دی جاتی ہیں یوں بھی کر دیا جاتا ہے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے نام انہی کو ملنے والا ہے دنیا بھی ہو جاتی ہے فرمایا سورہ طلاق جو متقی بن گیا اسے اللہ تعالی ہر مصیبت سے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے نکال دے گا یہ دنیاوی بات ہو گئی دیکھو دنیا میں پریشانی مصیبت آتی رہتی ہے متقی بن جاؤ میں لَهُ مخراج مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو بے سکونیوں کے بدلے میں سکون چاہتے ہو بے آرامیوں کے بدلے میں راحت آفیت چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ ہر مصیبت سے اللہ تمہیں نکال کے راحت عطا کرے گا اب مصیبت سے تو نکل گئے لیکن اس کا تو ارادہ ہے کہ کبھی کبھی بریانی کھاؤں اچھا اچھا لباس پہنوں اچھی گاڑی ہو دنیا بھی رزق حلال بھی ملنا چاہیے جو میری ضرورتیں پوری ہوں تو قرآن نے اس کا مسئلہ بھی حل کیا فرمایا مخرجا تصب اور ہمیں رزق ہم اس کو رزق حلال ایسی جگہ سے عطا کریں گے جہاں اس کو عوام و گمان بھی نہیں ہوگا لیکن متقی بننا ضروری ہے دو رنگی نہیں ہونی چاہیے چلو کوئی بات نہیں آج کھڑے ہو کے کھانا کھا لیتے ہیں اتنا بھی سخت منع نہیں ہے اے تھوڑا سا منع ہے اتنا بھی سخت منع نہیں ہے تو یوں ایسا نہیں درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا خالص متقی بن جاؤ رزق بھی ملے گا مصیبت سے نجات بھی ملے گی حق و باطل کے مابین فرق کرنے کی بصیرت بھی ملے گی گناہ بھی معاف ہوں گے خالص متقی بن جاؤ درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا یا سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا خالص دین میں آؤ نا پھر اس کے بعد دیکھو اللہ کے رحم و کرم فرمایا یسرا اب اور بھی تو کام کرنے ہیں نا مصیبت سے بھی نجات مل گئی فرقان بھی مل گیا رزق بھی مل گیا لیکن اور بھی کام کرنے ہیں فرمایا جو متقی بن گیا اس کے تمام امور آسان کرتا جاؤں گا دنیاوی ہوں اخروی ہوں فرشتوں کی جماعت ساتھ لگا دوں گا یہ چل رہے ہیں دنیا واپس کر دیتا ہے کام نہیں ہوگا عمرے کے ویزے بند ہو گئے یہ جائے گا متقی جائے گا دنیا اس طرح پیش آئے گی کہ جیسے تمہارا انتظار ہو رہا تھا میں جہمری یسرا اور اب متقی بن گیا امور میں آسانی ہو گئی رزق مل گیا سب سے اونچا انعام کیا فرمایا متقی بن گئے ہو تو میں اپنا مکرم بناؤں گا ان اللہ اتقاکم تم سے جو عزت چاہتا ہے عزت چاہتا ہے احترام چاہتا ہے تو متقی بن جائے اس کو میں سب سے زیادہ عزت عطا کروں گا اور عزت اس میں ہے دوستو جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے یاد رکھنا یہ بات جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے پوری دنیا اس کو اس سے عزت چھیننا چاہے نہیں چھین سکتی وہ عزت دائمی ہوتی ہے اور دنیا والے جس کو عزت دیتے ہیں نا وہ عزت بھی نکلی وہ دینے والے بھی نکلی نہیں تجربہ آپ کو آج یہ جیت گئے آج وہ جیت گئے یہ دنیا والے جن کو عزت وہ عزت عارضی ہوتی ہے چھن جاتی ہے وہ ہوتی ہی دو نمبر طریقے کی ہے اللہ تو دیکھ بھال کے عزت دیتا ہے اور وہ عزت یہ اللہ کی عطا ہے بے شک وہ شخص غریب ہو ظاہری طور پر عمدہ لباس نہ ہو لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہوتی ہے فرشتے اس کی عزت کرتے ہیں اللہ فخریہ طور پر اس بندے کا اعلان کرتے ہیں کسی عربی شاعر نے عجیب بات کہی فرمایا لئی سل جمالو بے اسواب بن تونا لمال وسواب بن الجمال جمال العلم واللہ دبو سل یتیم اللذی قد مات والدہو ولیکن الیتیم اللذی ولا کنتی میتی العلم والحسب خوبصورتی لباس سے نہیں علم اور تقوی سے عطا ہوتی ہے خوبصورتی لباس سے نہیں مالداری سے نہیں خوبصورتی علم اور تقوی سے عطا ہوتی ہے ظاہری تو سیافام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غربت میں وہ عالم ہے کہ امیہ غلامی کے زمانے میں گرم ریت پہ لٹاتا ہے ابو بکر خرید کے آزاد کرتے ہیں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کو فرماتے ہیں بلال کو حبشی نہ کہنا آل بیت رسول کہنا ہے تو فام رنگ کا کالا ہے دل کا گورا ہے اور غریب بھی ہے غلامی کے زمانہ گزار رہا ہے گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے لیکن اصلی حسن اور کمال اس کو اللہ نے عطا کر دیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرا سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں پوچھتے ہو بلال کیا نیکی کرتے ہو بلال کیا نیکی کرتے ہو جب فرشتے مجھے جنت کا سیر کرا رہے تھے تو جنت میں کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی میں نے پوچھا جبرائیل جنت میں یہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے جبرائیل نے بتایا اللہ کے حبیب آپ کے ایک صحابی بلال کے چلنے کی آواز آ رہی ہے آپ نے پوچھا بلال نے کی کیا ہے فرمایا آپ کا دیدار کرنا ہے اللہ کے حبیب میری نے کی ہے بس وضو بنا ہوں دو گانا تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں اور تو کوئی خاص نیکی نہیں ظاہری طور پر تو رنگ رنگ کا کالا ہے دل کا گورا ہے اور غربت ایسی ہے کہ غلامی کے زمانے میں آئے فرمایا لئیس الجمال بی اسوا بن تزیننا ولیکن الجمال جمال العلم واللہ دبو لئیس الیتیم اللذی قد مات والدو ولیکن الیتیم یتیم العلم والحسب یتیم وہ نہیں جس کا والد فوت ہو گیا ہو وہ تو سب کا ہی فوت ہو جانا ہے یتیم وہ ہے جس کے پاس علم اور تقوی کی دولت نہیں ہے تو وہ یتیم ہے علامہ صاحب لوگوں کو تقوی کا درس دیتے ہیں علامہ جلال الدین سیوتی کسی نے پوچھا کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب عطا کیا خواب میں شیخ الحدیث بہت حافظہ اور اللہ نے کمال عطا کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کتنی مرتبہ نصیب ہوئی عرض کیا ستر مرتبہ تو لکھتا رہتا تھا اور پتہ نہیں ہے دوستو جب انسان کی کوالٹی تقوی کی بہت اونچی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اپنے خاص کو ایک بات کہتے ہیں ہیں فرما رہے زور کی نماز کے بعد اٹھتے ہیں محمد بن علی رحم اللہ تعالیٰ خادم خاص ہے ان کے اور میں جو اس طرح کی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں نا دوستو تمام مستند علماء نے اپنی کتابوں میں با اس بات کو لکھا ہوتا ہے کلولے سے اٹھے خادم بیٹھے تھے دوستو اس وقت کے خادم بھی اونچے خادم ہوتے تھے شیخ رات کو آرام کرتا ہے تو خادم آرام نہیں کرتے تھے شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ تعالی مالٹا کی جیل میں جو ابھی بات کر رہا ہوں پانی ٹھنڈا تھا سخت سردی تھی ساری رات مولانا حسین امن مدنی جن کو بعد میں لقب شیخ العرب والا عجم ملا ساری رات لوٹا بھر کے اپنے ساتھ رکھتے تھے کہ صبح جب استاد محترم جاگیں گے تو جسم کی حرارت کی وجہ سے پانی اتنا ٹھنڈا نہیں ہوگا تحجد کے لیے وضو آسانی بنا لیں گے اس طرح کے لوگ دوستو خادم گزرے ہیں استادوں کے فرما بردار گزرے ہیں پھر جن کا نام دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی روشن ہو گیا آج کیا خدمت ہے اس لیے تو دنیا معروم ہے ہاں دین کا علم ہو دنیاوی علم ہو استاد کی قدر فرائض میں سے ہے فرائض میں سے اور جس نے نہیں کی معروم ہو گیا وہ سمجھ نہیں آتی بعد میں سمجھ آئے گی پھر ہمیشہ ٹیبل کے اوپر رومال ہی پھیرتا رہے گا وہ پیالی اٹھا کے پھر رومال سے ٹیبل صاف کرے گا پھر پھر کوئی بیٹھے گا نا محترم تو کہے گا ہاں میں بھی دس بارہ پڑھا تھا پر اس طرح ہی ہو گیا چار کلاسیں درس نظامی بھی پڑھی تھی پر یوں ہو گیا کیوں یوں ہو گیا اس لیے ہو گیا کہ کسی استاد کی بدعا لگ گئی ہے اب جھاڑو مارتا رہے گا تو بات یہ ہے دوستو اس وقت کے لحاظ سے خادم بڑے اونچے تھے خادم بیٹھے ہیں استاد کو شیخ کو کوئی تکلیف نہ ہو قیلولے سے علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ محمد اگر ایک بات کروں اور کسی کو نہ بتاؤ لیکن میرے مرنے کے بعد اگر میں پہلے مر گیا میرے مرنے کے بعد پھر بتا سکتے ہو مرنے تک نہ بتانا کسی کو تو پھر ایک بات کرتا ہوں کہا حضور نہیں بتاؤں گا وعدہ ہے کہا دل چاہتا ہے آج عصر کی نماز مکہ شریف میں پڑھیں یہ مصر میں بیٹھے ہیں کہا حضور ضرور کہا چلو وضو بناؤ تیاری کرو آنکھیں بند کرو میرا ہاتھ پکڑو کہتے ہیں ستائیس قدم ہم چلے فرمایا ہاتھ کھولو محمد آنکھیں کھول دو محمد جب کھولا تو سامنے بیت اللہ شریف تھا دوستو اس طرح کے بزرگوں کے کئی واقعات مولانا شیخ العدیز زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضائل حج میں لکھے ہیں آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں یہ کرامت ہے جب ہوا تابع ہو سکتی ہے شیخ ابو الحسن شازلی کے دریا کو چند دنوں میں چلا کے وہ جدہ پہنچا سکتی ہے تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اور شیخ العدیز صاحب نے بہت واقع لکھے دوستو دوستو یہ باتیں میں بھی اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ عمل کی توفیق دے آپ حضرات بھی سنیں اور یہ اسی دنیا کے لوگ گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسلام میں داخل ہوں اور پورے داخل ہوں اقبال کیا کہتے جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا سوچ تو ہے نیکی کی شوق بھی ہے نیکی کا لیکن عمل نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا ہے بہر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے یہ بھی انسان ہے علامہ رومی بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے شمس تمریز بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے امام حنیفہ بھی انسان ہے یہ بھی انسان ہے عمر فاروق بھی انسان ہے ہوائیں حکم لے کے چلتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے بہرے خودی کے جو پوشیدہ ہیں چیزیں انہیں سامنے لایا تقوی کی زندگی میں آئے اللہ نے ان کی خواہشیں جیز خواہشیں بھی پوری کر دی جرت تو افکار کی دنیا سے گزر جا ہے بہر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے کھلتے نہیں اس بہر اس کلزم خاموش کے اسرار کھلتے نہیں جب نیکی کرے گا تقوی میں آئے گا للہیت میں آئے گا اتباع شریعت میں آئے گا تب کھلیں گے کھلتے نہیں اس بہرے خا کلزم خاموش کے اسرار جب تک تو انہیں ضرب کلیمی سے نہ توڑے جب اللہ اللہ جب تک اللہ اللہ کرنے سے ان خاموش دریا کے اسراروں کو تو واضح نہیں کرے گا یہ چھپے رہیں گے دوستو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ